واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللہ حماری نسین ولیم نا جہیل جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورہ حدیث سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ہیں ان میں سے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے سورہ حدیث سے شروع ہو کر جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے پھر سورہ تحریم تک یا جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے یہ مسلسل صورتیں ہیں دس اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے سوا پارے سے بھی کم لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر دیجیے پہلے سورہ بقرہ عال عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ اگرچہ سوا چھ پارے لیکن صورتیں تو چار ہی تھیں پھر سورہ انفال سورہ توبہ دو صورتیں پھر سورہ نور ایک سورت پھر سورہ آزاد ایک سورت پھر تین صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ دس صورتیں دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے پانچ صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سب للہ یا یو سب کے الفاظ تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے زمین میں ہے اور یہ تصویر کا ذکر فیل ماضی میں بھی ہے فیل مظاہرے میں بھی ہے اور فیل مظاہرے عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے ہمیشہ سے اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے جن میں سے المسبات وہ صورتیں کہ یہ جو تشمیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ صورت العلیٰ کو بھی سب حسم رب اعلیٰ لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے یہ مصبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد صورت سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ ان میں سے پانچ مصبحات تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا اس کا نصف آخر ہے یعنی سن پانچ کے بعد نازل ہوئی ہے سوائے ایک صورت کے تو آ جائے گی سامنے باقی جو نو صورتیں یہ سب کی سب بات کی اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد ذوق شہادت جذبہ انفاق بحثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابق الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی بارہ برس تک اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اس محلال کے آسار تھے یہ آج سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے العنفی کم اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے پہلے تم ایک مومن دس کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا اب ہم ایک کے مقابلے میں دو کو دو پر فتح دیں گے یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے لیکن یہاں طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اس محلال ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا سورہ سب میں آپ دیکھیں گے یا احمد یاری تقول مالا قوال کیا ہو گیا تمہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو جیسے سورہ حدیب میں آئے گا ببالک اللہ تو دلّا تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے ببالکوم اللہ ترفی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے اسی طرح سورہ جمعہ میں ویزا راؤ تجارت ان میں اللہ رہی ہا و ترقو کا قائمہ تو گرفت کا پہلو ہے پکڑ اور جھجوڑا جا رہا ہے اس میں یقیناً روح سخل منافقین کی طرف بھی ہے لیکن بحثیت مجموعی ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے اور سورہ حدیب میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھالوجی پورے طور سے بیان کی گئی ہے مرض کیسے پیدا کیسے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سکون ہے وہ زوافا کی طرف ہے کمزور مسلمان مناسب نہیں یعنی جن کا ایمان اتنا کمی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ فرق تو شروع سے بھی تھا الاولون من باحسان رضی اللہ عنہ عنہ اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے وہ درجات میں بلند ترین ہے رضی اللہ عنہ عنہ تو فرق تو تھا اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے یہاں وہ بات نہیں ہے زوافہ کمزور اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ دس صورت ہے آج کا ایک مسلمان ان دس صورتوں کو سمجھ لے گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نشا میں سورہ معدہ سورہ توبہ میں اور بھی صورتوں میں آیا سورہ کتاب سے شروع ہو گیا لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے گیارہ آیتوں کی اس مجموعے میں سورت وہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں دو تہائی قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے اب اس میں تذکیر میں اعلی اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمان ہی پہ تو ہے توحید کی آخرت کی ماد کی باس بادل موت کی رسالت کی اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغام اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے سورت ہے واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا اتر کشید کر کے رکھ دیا گیا تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجیے کہ ان میں موجود ہے سوا پارا ہے سوا پارے سے بھی کم ہے اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج جو ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ ایک حادثہ ہے یہ ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے اس بات نن آف اوور چوائس اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر تو ہم نے اللہ رسول آخرت نماز روزہ یہ بچپن ہی سے سیکھ لیا لیکن وہ ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ تو شاد شاد ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے ڈھونڈ اب اس کو چراغ روکے زیبا لے کر لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق بھی نہیں ہے ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے ہم الحمد للہ منافق اس معنی میں نہیں تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں قالت العراب کالت لارا تؤمنوا ولكن کو اسلمنا و يدخل یا في کی اور وہاں میں بتا چکا وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے کہ آگے فرما دیا بن اللہ و رسول اللہ کو بنا والم شاہ حالانکہ بڑے بڑے بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے منافقین کا تذکرہ وہ نہیں وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہے مسلمان چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو ہم بھی ایمان لے آئے اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے کوئی ڈفرینس نہیں ہے لیکن نیت جی کو دھوکہ دینا نہیں ہے اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے وہ منافق تھے لیکن وہ لوگ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا اس کے بیل بیل ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری پوری شامل ہیں اس کا جو چھٹا حصہ وہ صرف سورہ حدیب پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے باقی سورہ جمعہ سورہ سب سورہ منافقون سورہ تغابن پھر سورہ تحریم کا یہ ساری چیزیں یہ ہماری یعنی تقریباً پانچ غالباً صورتیں ان دس میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں ان مصبحات میں سے بھی سورہ حدیب جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات اہم ترین صورت بلند ترین صورت اور میں تحریسن یہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے اس پر میرا غور و فکر سوچ بچار ففٹیز سے شروع ہو چکا تھا آج سے چالیس سال سے بھی پہلے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشارہ دیا اس صورت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے پندرہ گھنٹے پر بھی ہیں اس کے بھی ہیں کے بھی ویڈیوز ہیں ظاہر بات ہے کہ مجھے اس وقت ایک گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے اس میں جو مباحث ہیں عظیم ان میں سے تو ایک ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس کو بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے نہیں تو یہ کہ چھ گھنٹے کے ارشاد ہے یا پانچ گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے اور یہ کہ پندرہ گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں گانے پر اس کے بارہ چلیے بس اس لیے تبدیل کافی اس سے زیادہ وقت ہم نہیں کر سکتے سب بہادر اللہ معافی سماوات اللہ تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے بہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا سب اللہ معافی سباوات و ومافی اللہ اور ایم پھر آئے گا یہ سب اللہ معافی سماوات و اللہ پھر گا یہ سب اللہ ہے معافی و ومافل اللہ تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم ہے یہ تصویر سے مراد کیا ہے ایک تصویر تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے میں نے پہلے بھی ارد کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے آپ دیکھتے کیا دیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے یہ کہنے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے میرا پیدا کرنے والا میرا تانے میرا خالق میرا باری میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے ہر رقص سے پاک ہے ایک ہستی کامل ہے اس کے علم میں اس کی قدرت میں اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں یہ تصویر حالی ہے زبان حال سے اور جیسے کہ سورہ بنی سائل میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شہر کو زبان دی ہو سورہ حامی مسئلہ میں بھی الفاظ آئے ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الوم یو اللہ الدی نواہی کل نشے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی اس نے ہر شے کو زبان دی ہے شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا ہم تو زبان حال والی تصویر تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ میں بالا تر محمد عزیز الحکیم یہ دو اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں بہت مرتبہ ہیں اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی ان کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ دو اسما جو ہیں اس اعتبار سے ان کا دوڑا جو ہے مانوی اعتبار سے بہت اہم ہے العظیم وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے پولیٹیکل سائنس کا تو ایکچیم ہے یہ فارمولا ہے authority tends to corrupt and absolute authority corrupt absolutely لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے ٹیکس اینڈ بیلنس جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی ٹیکس اینڈ بیلنس بھی ہونے چاہیے اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا کس کا ہوگا تو وہ اختیار مطلق العزیز اس کو بیلنس جو شیئر کر رہی وہ الحکیم بھی ہے اس کی حکمت بھی قابل ہے اس کا کوئی کلیم اس کا کوئی فیصلہ اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے العظیم الحکیم لہو ملک سماوات ولب کیونکہ اس پورے مبارکہ میں خاص طور پر دین ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک نظام پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس میں شامل ہو اللہ کی حکومت لہذا یہ شانے جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی لہو ملک سماوات ولب اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی جو ہی و یمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے وہ اعلیٰ کل شعیل قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی چھ آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جا سکوں تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا امام راضی کا قول کہ آ کر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان دہشت الاول والآخر ظاہر والباطن وہ بكل شيء علیم وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے کیا سمجھے اس کو وہی وہ ہے پھر یہ کیا ہے غالب کا بڑا پیارا شعر ہے جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ یا خدا کیا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی بات یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے مقام اکام الامد ان مقام ان محیب العمیق خبردار خوشدار کے رہبر دم تیزس قدم رہا ہوشیار ہو جاؤ تلوار کی دھاک پر قدم آ گیا ہے تمہارا یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعد صوفیہ وحدت الوجود سے تعمیر کرتے ہیں لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے شرک ہے جس کے کفر اور شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے اور مجھے اس کی صدر حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درد سنا انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پچاس سال ہو گئے اس وادت وجود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے لیکن تم نے اپنے ایک عجت سے قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا میں آج تک نہیں کر سکا یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم کشتی صاحب کے بہرحال جس میں یوں سمجھ لیجیے یہ کائنات حادث ہے ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے ہمیشہ سے تو نہیں ہے پہلے کون تھا اللہ تھا تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا اللہ سے پھر ہم پڑھائے ہیں کل من منہ لے کا وجہ رب کازر جلال ولی کرام ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا وجہ رب قزل جلال ولی کرام رہ جائے گا تو آخر کون ہوا اللہ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے حضور یہ دعا کرتے تھے اے اللہ انتر اول فلیس قبل کا شہری تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی وہ انتر کا فلا تو وہ آخر ہے کہ تیرے بات کچھ نہیں وہ انتر ظاہر و فلاسا فوقا کا تو اس سے اوپر کوئی شے نہیں انتر بات رو فل ہے سا کا شہری بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسے کی طرف رجوع وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ اس سے پہلے ہم پڑھا الہ حبل اللہ تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ کل شعین قدیم بالکل میں شہر علی دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہر چیز پر قادر خلق السماوات والارض في تک ايام وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر پر لالم و ماجنے جو فی یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالب یا سورہ سباب میں وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں وہ ما یخرج جو جو کچھ نکلتا ہے اس سے وہ ما من السماء اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے وہ اور جو چڑھتا ہے اس میں ہوا گم ویسے پانی بھی اترتا ہے بخارات بھی چڑھتے ہیں فرشتے اترتے ہیں احکام خدا بندی لے کر اور پھر وہ چڑھتے ہیں یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے بیج داخل ہوتا ہے نکلتا ہے پودا ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا وہ ہوا کم اینا ماکھ تم تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے خود کشمیری گواہ ہے پھر دیکھیے لہو ملک اس کم توحید کا یہ تقاضا کہ بادشاہی اسی کی ہو ایک عقیدے کی توحید ہے بس پادشاہی اسی کی ہے لہو ملک سماوات بات ہو آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے بھائی پرجا المور سب تمام معاملات اسی لوٹا دیے جائیں گے کیوں رج اللہ افلار وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے وہ علیم مزاق صدور سدو علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے بےکل شعین علیم یا ما جو جو جو جو منہا فیحا اور یہاں ہوا علیم سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے یہ چھ آیات ہیں یہ پہلا حصہ ہے سورت مبارکہ کا اور یہ شاندار تمہید بنی آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو کس سے ہم کلام ہو ہوشدار کہ رہ بند میں قلم رہا اب دیکھیے دو آیتوں میں اللہ تعالی کے بلکہ ایک آیت میں جو تقاضا ہے یہ تو اللہ ہے ایسا ہے اسی کی پادشاہی ہے وہ سب جانتا ہے وہ ہر چیز پر قدیر ہے یہ سب کیا ہے نیگیٹو ہے اور یہ ہے توحید فی العقیدہ اس کا تقاضا کیا ہے و رسول انفک مما جا لکم لفی نفی آمنوا کم وانفقوا لهم اجر کبیر دو لفظوں میں تقاضا آیا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس جس میں اس نے تمہیں عطا کی ہے سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں اسے اللہ کے لیے لگاؤ ذہانت فطانت طلاقت لسانی جو دیا پیسہ دیا ہے بال دیا اولاد دی سب کو اللہ کی راہ میں لگاؤ یہ نفق طلب پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے نفق الفرس گھوڑا مر گیا تو نفع طلب دونوں کے لیے آتا تو انفقو مما جالک مستقلف ہی جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤ خرچ کرو سب کر دو یہ دو تقاضے ہیں اصل میں یوں سمجھ لیا کہ جو سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے آمنو باللہ و رسول ہی سورہ حجرات میں آئے تھے ان نمل الزین آمن بلّہ و رسول سبیل اللہ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں بالکل نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے جان بھی اور بال بھی وہی سچے ہیں یہاں پر دو ہیں ان میں دونوں میں ایک ہے تو مشترک ہو گئی امن باللہ و رسول ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وانفقو اور خرچ کر دو انفاق مال انفاق نفس بدل نفس دونوں چیزیں آ جائیں گی مما جال کو مستقلفی نفی اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے والے نیارے ہیں تم کامیاب ہو فل لذین آمن انکم انفقو لہم اجرون کبیر تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں ایمان لائے جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین والا ایمان اور انفاق کر دیں خرچ کر دیں لگا دیں کھپا دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے جو اساد و سامان ہے لہم اجر کبیر اب دیکھیے دس دیکھیے اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا ڈپٹ کا زجر کا معاملہ ہو رہا ہے وہ لا تو کیا ہو تمہیں ہے کیوں نہیں مان رکھتے اللہ پر رسول تم نے تم بے رب جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ابھی موجود ہے تمہارے ماں بہن تمہیں کیا ہو گیا وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر بقد بقا میسا کا دیکھو تم سے عہد دے چکا ہے تمہارا رب اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عہد در عہد ایک عہد تو تم لے کر آئے تھے کر کے آئے تھے الگ تو میرا بے تم کالو بنا پھر ایک عہد تم نے کیا سمینا وا کانا پھر تم نے عہد کیا ان اللہ سرا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے و شرع ہو چکی ہے وقد اخذ میثاقکم وہ تم سے عہد لے چکا ہے ان کنتم مومنین اگر تم حقیقتا مومن ہو دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا اگر تم اپنی غریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے اندر تو کچھ خلاصہ ہے اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے اپنے غریبانوں میں جھانکے اسلام تو ہے اللہ کا شکر ہے جو یہاں آئے ہوئے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو اسلام تو ہے روزہ نماز تو ہے لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان یقین والا ایمان اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وہی تو ہے کہ اپنے رب اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف گویا کہ ایمان حقیقی یقین والے ایمان کا ممبا سر چشمہ اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب اسے پڑھو سمجھ کر پڑھو تدبر کرو غور و فکر کرو محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے تمہاری فطرت کے تار یہ قرآن چھیڑے گا انہیں نغمے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراد حیات حیات اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر ایمان اندر سے ابھرے گا تمہارے اندر ہے سویا ہوا ہے تمہاری روح میں ہے ڈورمنٹ ہے صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے اور یہ آیات قرآنیاں انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں آپ عبده آیات الى اللہ وان الله بكم لرؤوف الرحیم اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف الرحیم ہے اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے قرآن سورج شورا میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا وہ کزال کا ماں کن تگری مل کتاب ولی مال ولا کن جالنا ہو اڑنا دی من نشا عبادنا اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں شریعت کسے کہتے ہیں نہ آپ رات سے واقف نہ آپ انجیل سے واقف آپ تو مکے کے امی میں سے تھے ایمان کسے کہتے ہیں ملاقب جالنا ہو اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے وہ ایمان جو ہے اب آپ کا بات اس سے جگمگا اٹھا ہے اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہیں اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے وہ جنک نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی آخر کو یہ قرآن کے سہ اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے یہ دل مل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو یہ شکو کو شبہات کے کانٹے جس میں چوبے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو دو دھندے اس دن نکال لو ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک ہو نزول کتاب گراہ کشاہ درازی نہ صاحب کشاف انسپریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی ناممکن ہے مفہوم سمجھ لیں گے دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے اس کو انسپائر کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگا اب دوسری ڈانٹ وہ مالکم اللہ کیوں سے کوفی سبھی دیتا تمہیں کیا ہو گیا خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اللہ میرا سماواتے ولہ آسمان اور زمین کی ساری وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل یہ کوٹیاں یہ فیکٹریاں تم آج ہو کل نہیں ہوگے جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوں گے تو اسی کی ہے وارث وہی ہے الوارث وہی تو ہے اور تم سیت سیت کے رکھ رہے ہو ہمارے کو ملا تم سے کون سی سبھی اللہ اور انفاق میں نوٹ کر لیجیے میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کے اندر انفاق مال بھی ہے انفاق نفس بھی ہے بزر نفس جان کھپانا وہ واضح ہو جائے گا پلی اللہ و سماوات مرد لا یس منکم من کم من قبل الفتح سے برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور کیا فتح سے پہلے قتال آ گیا جان کھپانے کے لیے میدان میں آئے انفاق جو کہا تھا آیت نمبر سات میں وہ صرف مال کا نہیں جان کا بھی ہے اور انفاق جان جو ہے اس کا سب سے بڑا موقع کیا ہے جنگ جہاں آپ نقد جان ہتھیلی پرت کر حاضر ہوتے وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا تو بونس ہے اللہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی ان کا درجہ اعظم من من من انفقوا بعد وقاتلوا ان کا بہت اونچا درجہ ہے بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد وکل لمواد اللہ الحسن اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سن چھ کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سن چھ میں صلح حدیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے اتنا فتح نہ الگ فتح بوبیرا اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے وہ آٹھ میں ہے یہاں فرمایا جا رہا جن لوگوں نے قتال کیا انفاق کیا فتح سے پہلے ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں اگرچہ اللہ رسنا سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا واللہ اللہ تعملون خبیر قبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے اب آئی پکار اس کو اب کھلے دل سے بیدار دل سے سنیے میرا خالق آپ کا خالق میرا مالک آپ کا مالک اس کائنات کا مالک من الذي يقرض الله قرضا حسنا کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے ہے ہمت دینے کی من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اللہ اس کے لیے اسے دگنا بھی کرتا رہے گا وہ لہو ارون عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا لگاؤ اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اپنی جانیں اللہ کی میں لگاؤ اور کھپاؤ اور جان لیجیے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت سے پہلے پہلے تو برابر چیز ہے آپ اپنی جان کی قوت صلاحیت ذہانت فطانت یہ خرچ کرتے تو مال کماتے ہیں نا اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہے امپلائے کر لیں ذہانت صلاحیت فطانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے ٹائم از منی اپنی جان کما رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے اس لیے اسی جان کو کما کر وہ مال کما سکتا تھا اس لیے انفاق جان انفاق ہے مال ایک سے یوم ترل مومنی اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل سے رات کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا کوئی بڑی چھلنی لگی تھی کفار تو نکل چکے اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے جہاں ٹریسنس لگے ہوتے ہیں پتھروں کو توڑ کے مجری بناتے ہیں تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں پہلے ایک ان سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا پھر آدھے والا علیحدہ ہو جائے گا پھر چوتھا انچ والا علیحدہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں ایک چھلنی لگ چکی کافی تو گئے اب رہ گئے مسلمان ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے اس کے لیے پل سراغ کی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا گھپ اندھیرا ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہنم گھپ اندھیرا اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی اعمال صالحہ کیے تھے دہنے ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں بہت بڑے قائد ہوں لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور ہمارے صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی انہیں روشنی نہیں ملے گی وہ ٹھوکرے کھاتے گریں گے اور جہنم میں جائے گا یہ ہے نقشہ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے پھر دوبارہ آخری جو سورت ہے سورت تحریر اس میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا یوم ترل مومنین بل مومنات یا بین بینا و بے ایمان ہند جس دن کے تم دوست دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور دہلی طرف سامنے نور ایمان اور دہلی طرف دور اعمال صالحہ بشرا کم الوم جنات ان تجریب انتاط تاثر خالدین فیحہ ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیں ذال کہو فوج العظیم یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے یوم المنافقون اب المنافقات جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں دیندینا آمن ہوں اہل سے ان ضرور ذرا ٹھہرو ہمارا انتظار کرو نب کبھی میں نور کم تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں دیکھیے انتہائی دے رہا ہو کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو اس پر آپ چل رہے ہو جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کے بادشاہ ہے اس وقت اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے پیچھے والا کہتے کہ بھائی ٹھہرو گیا تمہارے پاس تو ٹارچ ہے ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو وہی نقشہ ہے ان ضرور نہ ہمیں بولے دو انتظار کرو ہمارا راج ٹھہرو کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو سب کبھی سنی تم یہی وہ لفظ اقتباس اس کے بعد کہتے ہیں چنگاری کو کسی چولہے میں چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگے لا لینا ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں فلتمسوا نورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور یہ نور یہاں نہیں ملا دنیا سے کما کر لایا گیا ہے یہاں پیلا کہا گیا کالو نہیں کہا گیا اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بڑی کہ وہ یہ جواب دے کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ قیلا کہا جائے گا پلر جو لو جاؤ پیچھے کی طرف پھل نور اگر ہو سکتا ہے جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا فضور باب میں سور اللہ باپ اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا بات نہ فی البہ اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی من قبل العذاب اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نظور شروع ہو جائے گی یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی اب اس اعتبار سے اگلی دعائیں جو ہے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے نفاق کیسے آتا یوناد الم رہ نکما کم وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے تمہارے ساتھ مسجد نبی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے عیدیں پڑھتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے الم نکم کم کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے کالو بلا اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے بلا کن نکم فتن تم انفسکم تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا فتنہ کیا ہے ان نمام والم و اولاد حکومت فتنا مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محمد اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا یہاں ذرا وہ آیت ہم یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے آیت نمبر چوبیس کل امکان آباؤ کم و ابناؤ کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم وہ ہموالوں نے تجارت کساد رہا وہ مساط انتر گاؤں رہا مل و رسول ہی و جہاد ان کی ہی فترم خطرم بسو ہتھا جاتی اللہ عمری بلّہ اللہ قبول فاسٹ اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتے دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے جاؤ دفاع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے یہ ترازو کس نے چل کی ادھر یہ آٹھ والا رہا کیوں ہوا نیچے کیوں نہیں یہ تین والا نیچے گیا یہ تمہارا فیصلہ ہے اٹ واز یور چوائس لہذا فتن تم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور یہ فتنے میں جب ڈالا وہ تربس تم نتیجہ تربس نکلا وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر چوبیس کی تربس ہوں گو مگو میں آگے مبتلا ہو جاتا چلوں نہ چلوں بڑھوں نہ بڑھوں قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں یہ مصیبتیں آتی ہیں رک جاتا ہوں تو بات پرس ہوتی ہے پوچھا جائے گا اچھا کرو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس ولا کم نہ کم تھکل تم انست کم و تربس تم ور کب تم پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک کو شبہات کے کانٹے چڑنے شروع ہو جاتے کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت یہ دنیا نقد ہے اس کی لذت ہے اس کی کلفت نقد اس کا عیش نقد اس کی تکلیف نقد پتہ نہیں دنیا ہوگی بھی کہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر شکو کو شبہ آئیں گے آخری بات وہ غربت کو مولا پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے اللہ بڑا بخشنے والا ہے اللہ پالن ہار ہے اللہ بخشن ہار ہے ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہے we are the chosen people of the lord غر رقم المانی کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ سب کیا دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے وغیر رقم بلاہ ضرور حتیٰ جا ابر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا وغیر رقم بلّہ ضرور اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے شیطان میں نے یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے فلا یغرن رقم الحایا تو دنیا بلا کم بلاہ ضرور یہ ہے تیجس دنیا مال اسباب اولاد کاروبار ان چیزوں میں اتنا انہماق کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے یہ نقطۂ آغاز ہے یہاں سے تربس تربس سے ریب و شکوک اور ریب و شکوک سے آگے دفاع فل یوم لا ولا من کفرو تو آج نہ تم سے کوئی فلیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے یہی لفاق کی حقیقت ہے منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے قانون میں مسلمان ہے آخرت میں جا کر پردہ کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں یہ تو ایک عقیدہ تھا لیے پھرتا تھا ایک ڈوگما تھا دل میں وہ بات نہیں تھی بلما لمبا کل ایمان ہوتی کو وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہا ہے وہ دکھاوے کی دیکھی ہے وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی ہے ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے اب تو تمہارا ٹھکانا تو آگ ہی ہے وہ بہت برا ٹھکانا ہے وہی تمہاری مولا ہے غم خار ہے دم ساز ہے کوئی اپنا شکوا شکایت کرنی ہے کوئی نالا و فریا اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے بیسل مسیح اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے الم الحق کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے یاد ہے قرآن کے بارے میں سورہ بن اسرائیل میں کیا پڑھا تھا وہ بالحق حق انزل نہ ہوا بل حق نزل ہم نے اسے نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ تاخیر تعویق یہ کر لوں وہ کر لوں اس کے بعد اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تعلیم کیا دنیا کی تعلیم میری تعلیم دنیا کی خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ایسے ناسمج لوگ کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا امریکہ بھیج دیا اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا بچے نے یہ کر دیا بچہ وہ ہو گیا یہ تو حال ہے الم یادین اللہ نظر الحق کیا وقت آ نہیں گیا کس کے منتظر ہو اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے ولا کل نظین ابوت الکتاب امن قبل نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے فتح علیہ ملامت تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی فقصت کو تو ان کے دل سخت ہو گئے یاد ہے سورہ بکر کیا ہے سم مقصد کو لوب کم فہی عقل ہجارت ہوا شد وقس پتھروں کی طرح سخت اس سے بھی زیادہ سخت بکثیر فاسقون اور ان کی اکثریت فاسکوں پر فاجروں پر مشتمل ہے دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے اب بھی نہ مڑو گے اب بھی نہ توبہ کرو گے اب بھی نہ بعد آؤ گے تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم سب مقصد قلوب کم فہی کل ہجارت ہے وہ شد کسبہ اے لمو اب ساتھی جہاں یہ ذرا ڈاٹ ڈپٹ کا انداز ہے ہمت افزائی بھی گھبراؤ نہیں اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے کچھ نہیں اس میں کبھی گھبراؤ نہیں مایوس نہ ہو اے رمو اللہ ہوتا بادہ بہت جان لو اللہ کہا زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زمین دیکھتے ہو بے بڑی ہوتی ہے منجر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو ایمان کی فصل بخش سکتا ہے مایوس نہ موتها قد بینا لال نکن لعلکم تعقلون ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم آخر سے کام لو یعنی ہمت نہ ہارو کوشش کرو کھیتیاں دوبارہ اس کے اندر فصل آ جایا کرتی ہے بارش برستی ہے ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ ہل چلانا پڑتا ہے بیج ڈالنا پڑتا ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تو یہاں بھی تمہیں ایک ہل چلانا ہوگا وہ ہل چلانا کیا ہے یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بندر بنا دیا ہے اس کو ہل چلاؤ مال کی محبت نکالو ان المصدقین والمصدقات واقرب سے واکر اللہ قرض الحسن و لہم و لہما جنور یقینا صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنا دیں یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بکرا میں جب ہم پڑھ رہے تھے دو کہ اللہ کے لیے دین کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ایک انسانوں میں سے غربا مساکین یتیموں بیواؤں بیماروں مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا وہ صدقہ ہے اس لیے زکوٰۃ کو بھی کہا صدقات ان نمبر صدقات نے ان کو کرا ہے مطلب لیکن اللہ کے دین کے لیے اس کی دین کی نفر و اشاعت ہے اس کے پیغام کو پھیلانا ہے اس کی تعلیم ہے پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے اس کے لیے ساز و سامان چاہیے اس کے لیے مسائل چاہیے تو ایک ہے صدقہ ایک ہے اللہ کے ذمہ قرض حسنا کیوں اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمے قرض حسنا کہتا ہے یہ حل چلانا پڑے گا مال کی محبت اس سے نکلے گی صدقہ دو گے یا کو قرض حسنا دو گے تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو لاکنگ کرے گی وہی کہ وہی کھڑی رہ جائے گی چلے گی تو نہیں چلے بریک لگی ہوئی ہے اس بریک کو کھولو پہلے اور وہ بریک کیا ہے مال کی محبت اس کا علاج کیا ہے انفاق ان مصدقین قرض الحسن یضاف لهم ولهم اجر کریم الصدیقون والشهداء عند اندر اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آ گیا اگر یہ بریک کھل گیا اب گاڑی کو چلاؤ گاڑی چلے گی لیکن اب مختلف طباہ کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے اگر مزاج شہادت والا ہے شہدا کے مقابلوں کو حاصل کر لو گے الائے کمال نظین عالم اللہ علیہ من نبی و صدیقین و شہداء و صالحین بریک لگی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا مال کی بریک کھولو گاڑی چلاؤ جو یہ کر لیں گے و نظین عمل و بلّہ و رسول اب اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اب یہ ایکسلیٹر دباؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا الائے کا حم صدیقون و شہداء ربهم انہی میں سے صدیق ہوں گے انہی میں سے شہدا ہوں گے ان کے رب کے پاس لہم اجر و ہوں ان کے لیے ہوں گے ان کا اجر اور ان کا نور اجر بھی ملے گا نور بھی ملے گا نور وہ جو آکت میں ملنا ہے میدان حلق میں ملنا ہے وہ سراغ پر گزرنے کے لیے ملنا ہے اور اجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا لہم اجر و حم ہوں و کفر و قزب بے آیات نا کا صاب الجہید اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ ہیں جہنم اے لمو زینت و دنیا بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو بریک کی حقیقت کیا ہے دنیا کی محبت جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے لائے بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے غریب چل رہا ہے بچوں کو اس سے کیا غرض اسے تو اپنا کھیل کود کرنا لہب ذرا سا فین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا اس میں کچھ سینسل گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے لو اور اسی وقت جو ہے زینت بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو ویری سینسٹو اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے تفاخر بینکم اب فخر نسل پر فخر مال پر فخر دولت پر فخر اور فخر میں بڑھ جانا جیسا کہ ہمارے یہاں پٹھانوں میں خاص طور پر ہے کہ اب وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے اب یہ کیسے رہ جائے گا اسے بھی لانا چاہے اپنی زمین بیچے کچھ کرے اس سے اس سے اگلے ماڈل کی کار لا کے کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا تفاق کرو میں رکھوں لیکن جب ذرا زمین زندگی ذرا اور ڈھلی تقاصر فلم والے والا اولاد کثرت سے مال اور اولاد اس کے بعد یہ ہے ایک اسٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کو چلا جائے اور اگلی اسٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں مال آنا چاہیے یہ عجیب آیت ہے انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو اس کا ہر دور میں ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے بچپن میں کھیل کود ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرس اس میں لہم وزین تم اس سے اوپر آئے تفاق ہو اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی چھوڑو میاں ان باتوں کو پیسے کی فکر کرو رکھو اس کو سنبھالو تقاصر فلم والے والا اولاد کا مسئلہ ہے ویسے میں نے بارہ کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے ہیومن لائف سائیکل وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں نباتات میں اصل غیسن جیسے کہ بارش برستی ہے آج ابل کفار نبات ہو تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے سما یہی جو پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے فترا ہو مسفر رنگ پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے سما یقون ہو تاما پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توری کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی خوشیاں ہیں جشن بن رہا ہے پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے سما یہی جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے فترا ہو رنگ پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی پھر چہروں پر جھریاں آ رہی ہیں سما ہو تابہ پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا علم نہیں ہے وہ پھر آخرت عذاب شدید مغفرت مل اللہ ہے رضوان اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ رضوان ہے وہ نہ جنت میں تو نوازا نارو نبا حیات دنیا اللہ متا اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں ہے یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے بلائے رکھتی ہے نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد اسی میں مگن اسی میں گم کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق سابقوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا یا جن کے جوش جہاد میں ذوق شہادت میں جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی ان کی کچھ تبدیش زجر کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویذ کے چکر میں ڈالے گا ابھی یہ اور کر لو ابھی وہ اور کر لو ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو پھر اپنے آپ کو ہمہ تن وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے علم یا من آمن تقشا قلوب ذکر الحق پھر انہیں دعوت دی گئی اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے اجڑی ہوئی ہے یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے تب بھی مایوس نہ ہو اے لمو اللہ بادہ بات اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تمہارے نکاحوں کا مشاہدہ ہے لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو تمہیں اپنے دل کی اس زمین میں گھر چلانا ہوگا مال کی محبت کو کھوج کھود کر نکالنا ہوگا اس کے لیے صدقہ غریبوں محتاجوں پر بھی اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیا بھی اس کی حقیقت کھول دی اے نمو دنیا لائب و لہب و زینت و زینتوں تفاق ہوں تقاصر سے لمبا اولاد عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہب و لاب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے لاب بعد میں محاورہ ہے لہو و لاب یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف اسٹیجز کی بات ہے ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے اس میں کوئی اور کوئی لذت جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی کھیل ہے مشغول ہے مشغولیت ہے مصروفیت ہے پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈالوسنس کا ایجرس اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے لاب کے ساتھ لہب بھی اور پھر اسی مرحلے پر زینت اور زیبائش پھر انسان ابھی پوری جوانی کو پہنچتا ہے یہ تیس برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر تفاخر دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا نمایاں کرنا اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے واقعیت پسند ریئلسٹک اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی الحاق کو متقاصر حتہ تاز تو یہ جو آخری اسٹیج ہے تقاصر فلم والے والا اولاد یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ پانچ نسلیں چھ نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں پھر بھی حوث حلبن مزید حلبن مزید مزید کے لیے چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر ڈٹا کے بیٹھا ہوا ہے مڈا یہ لیکن مال کی حوث دولت کی حوث یہ کبھی ختم نہیں ہوتی الحاق متقاصر حق چاضر تم مقابل اب یہ سارے حقائق واضح کرنے کے بعد اب پکارا جا رہا ہے سابق مسابقت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو بھاگو دوڑو جیسے تم دنیا میں مسابقت کر رہے ہو اس کے ہاں یہ آ گیا میرے ہاں کیوں نہ ہو اس کے ہاں اتنا بڑا ٹی وی آ گیا میرے ہاں کیوں نہ ہو میرے بچے کیا کریں گے جائیں گے وہاں دیکھیں گے اور میں تو انفیورٹی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو تم مسابقت کر رہے ہو دنیا میں جستجو ہے کہ خوب سے ہے خوب تک کہاں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تک کہاں تو یہ مسابقت تمہیں دنیا میں نہیں دین میں کرو جنت کے حصول کے لیے کرو سابق بکوئلہ مغفرت میں رب ایک دوسرے سے آگے نکلو مسابقت کرو دوڑ لگاؤ کس چیز کی طرف اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے ارض والارض جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے بعض جگہ پر سماوات بھی آیا ہے میرا گمان یہ ہے عالم کہ جو پہلی جنت بنے گی نجر جس کو کہا گیا وہ تو اسی زمین پر ہوگی لیکن پھر اب مراتب کے اعتبار سے جیسے کہا گیا کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے لیکن اہل ایمان کے لیے دروازے کھلیں گے یہ جو ارب ہا ارب گیلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہوں گے اور کتنے سولر سسٹم میں کتنی زمینیں ہوں گی اتنی ایسی زمین بھی تو ہوگی نا جیسی بالکل ہماری زمین ہے ہر سولر سسٹم میں ہوگی اپنے سورج سے اتنے ہی فاصلے پر جتنے فاصلے پر کہ ہماری زمین ہے یہ ساری جو اللہ نے تیار کر رکھی کس کے لیے یہ ہے کہ جو اہل جنت کے لیے وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی راکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا جیسے کہ جبرائیل آتے ہیں ساتویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں محمد رسول اللہ ایک مرتبہ زمین سے ساتویں آسمان پر ہوا ہے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ جو بھی ہمیں سے کچھ نصیب ہوگا کون کون سے جنت کا پھیلاؤ ہے پورے آسمانوں اور زمین کے برابر اور آمن تک یہ نظین عام ہی وہ تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے اعداد کہتے کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا استعداد اسی سے بنا ہے فلاں بڑی استعداد ہے اعداد باب افعال ہے تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے فرنش کی گئی ہے ڈیکوریٹ کی گئی ہے وہ عزت الدین آمن بلّہ بروس و لہی ان کے لیے ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر اور ظال کا فضل ہی ہوتی ہے شاہی اللہ کا فضل ہوگا جس کو بھی چاہے گا دے گا ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے اب ایک اور رکاوٹ جو ہوتی ہے اس راستے پر چلتے ہوئے راستہ یہ کیا ہے اس کی ہدف آگے آ جائے گا جہاد اور قتال اور انفاق کس کام کے لیے ہے یہ اس اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہوگا جو آگے آئے گا لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے یہ تکلیف آ جائے گی یہ مصیبت آ جائے گی یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا یہ مشکل ہو جائے گی یہ سارے خوف والا من الخوف اول جو ہے لتم لمن فی ام والم فی الف سے کم و ام والم بلا تسماؤنزی نبو تم کتاب امن قبل کم جائے گا اب اس کے لیے بتایا کہ بہت بڑا غصہ دیا جا رہا ہے ما صاحب امن مصیبت ان فی ارد ولا فی الف سے کم نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آزمائش کوئی رنج دہ چیز تکلیف ہے مگر اللہ فی کتاب من قل چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو وہ بڑے پیمانے پر آیا سیلاب آیا زلزلہ آ گیا پھر انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا ایکسیڈنٹ کے اندر مجروع ہو گیا کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ماں صاحب اپنی مصیبت پھر امن ملافی انتوں سے تم اللہ کتاب من قبل نبرا وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ان کا اللہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ماں کانا و ماں یقون کو کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے بہت مشکل سمجھو گے اللہ پر یہ آسان ہے یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے تاسو علامہ تم افسوس نہ کیا کرو مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے حوالی سے دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی موقع ہاتھ سے نکل گیا اب بیٹھے پچھتا رہے پیٹ کام کھا رہے ہیں میں اگر اس پر یہ کام نہ کرتا سیدھا کرا جاتا تو میرا کام بن جاتا یہ نہ ہوتا اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا سوائے وہ کام کو کچھ حاصل نہیں اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شاید طے نہیں تھی بس بات ختم ہو گئی اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے آسان تو رکو شعین بہو شر القوم آسان تک رہو شعین بہو خیر القوم اللہ یادم الطولہ تعالم میں تو جانتا نہیں اللہ جانتا ہے ماں صاب مصیبت فی الارض اللہ فی کتاب قبل لا ولا جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اطراع مت کرو اس لیے وہ بھی آزمائش ہے جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے اس کو اکاؤنٹ فال کرنا پڑے گا وہ لائبلٹی ہے آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے اتنا مال تھا تمہارے پاس بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں وہ اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے اس کو اکاؤنٹ سال کرنا ہوگا قیامت کے دن تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے تم نے کیا تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی تم نے کہاں لگائی یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی کہاں خرچ کی دنیا بنانے میں یہ آخرت بنانے میں باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں آئی ایم ایف کی سروس ہو رہی ہے اتنے بلین روپے تنخواہ مل رہی ہے ٹھیک ہے چاکری کس کی ہو رہی ہے کس کے نظام کو چلا رہے ہو کس کی رس میں گھوڑے بن کر جٹے ہوئے ہو اور کرنے کی بات ہمارا ہمیں فخر ہوتا ہے فلاں سے ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا ہمارا عزیز اور ہمارا کس کی چاکری ہو رہی ہے لیفٹینٹ بن گیا انگریز کی فوج میں انگریز کی فوج میں اللہ کا سو علامہ تفرح جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے نکل جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اطراع نہ کرو سوچا کرو بلکہ امام احمد ابن حبت رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر اعتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے جیل میں تھے مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بل بلا اٹھے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اس کے بعد حکومت بدل گئی اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے اس بادشاہ نے خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی اب رو پڑے امام اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں یہ آزمائش بڑی سخت ہے خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو جو غداریاں کروائی تھی خطاب ملتے تھے نا انگریزی مجسٹریٹ بنتے تھے لیکن کرتے کیا تھے وہ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوت نکلا کا علامہ فاتکم ولا بے ماں آتاکم اللہ اللہ یقب اللہ مختار فخور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے اللہ دینا جب خرون اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ یامرون الناس بالبخل جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ ذرا ہاتھ روکو روک کے رکھو کیا کر رہے ہو دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں پتا نہیں ہے تمہارے ہاں چار بیٹیاں بھی ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں کہ نہیں کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے ممن فعم اللہ الغنی الحمید اور جو کوئی رخ پھیر لے گا منہ موڑ لے گا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے وہ ستودہ صفات ہے اب آ گیا کلائمیکس اس سورہ کا یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے حکومت انگریز کی ہو ہوتی رہے ہمیں کیا نمازیں پڑھنی روزے رکھنے ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو ہمارے حاکموں کو تشویش ہو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے ہمیں وہ روکتے ہی نہیں نمازیں پڑھو داڑیاں رکھو روزے رکھو حج کرو انگریز روکتا نہیں جس پر پھر علامہ اقبال نے کی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے کیا قرآن کا قانون نافذ ہے وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے ضابطۂ دیوانی ہند ضابطۂ دیوانی ہے ضابطۂ فوجداری کس کا انگریز کا کس کا قانون اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا تنگ ہوتا ہوتا سکڑتا سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں چند رسومات ہیں بس وہ دین ہے باقی جو ہو سو ہو یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے تصور دین کو چیلنج کرنے والی جھجوڑنے والی دوسرے یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی ننگی اڑیاں انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں اور دھمکے کی کیوں دھڑنے کے ساتھ not queuing the ends like کھل کر بات کی غور کیجیے کہ گھر سمجھیے لقد ارسلنا رسولنا بل ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ وہ انزلنا ماحول کتاب اول میزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری نیزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لے یقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خانی کی مجلسیں ہو جائیں یا قرآد کی محفلیں ہو جائیں یا خطاطی کی نمائش میں ہو جائے اللہ اللہ خیر سر چالیس من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے بڑے بہت تیر مارا ہے قرآن اس لیے نادل ہوا تھا نظام کسی اور کا قانون پہ راضی اوروں کے مولانا ماہر قاضی صاحب کا جو شعر تھا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی اور کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو جو نظام لے کر آیا اسے نظم کرو جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں عمرے کرتے رہو ہر سال باقی سارا دھندا سودی کاروبار دین دین جو ہے بلڈنگیں بناؤ ایس کرو ہاں عمرہ کراؤ گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا ایسے عمرہ جو ہے کرا ہے پاک صاف ہو گیا یہ ہے آپ کا دین آج کا دین غور کر دیجیے اس کو نظام عدل و قسط پھر ذرا نوٹ کیجیے اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہا تک آخر تک پہنچ گئے آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے سورہ نسا میں فرمایا مسلمانوں کس کسی ہم نے اٹھایا ہے یا کون قوامین بالقسط شہدا للہ عدل انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو سورہ فائدہ میں فرمایا یا من قوامین کموامین لاہدا بالقسط پھر سورہ شورا تو ابھی پڑھی ہم نے زیادہ دور نہیں ہوئی حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وہ عمر تو لے آ مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہن قائم کروں میں صرف بات کہنے نہیں آیا اللہ الزی اللہ الکتاب کے الحق میزان یہ بھی آئے شورا میں ہم پڑھ چکے ہیں وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ گیا ہے لقت ارسلنا رسول اللہ وہ انزلنا معمول کتاب و المیزان لے یقوب الناس کو قسط یہ عدل جو قرآن لے کر آیا یہ نظام عدل ہے عدل و قسط ہے ناقص ہے پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ میں وہی عادل کتاب لسم علا شہر فقیم تھا والانجیل وما انزل الیکم رب کو کہہ دیجیے نبی سے اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تو رات کو انجیل کو جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے اور یہ اگر قرآن رقم والا سے رہتا تو القرآن قرآن اور مماؤزلہ کو قرآن والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے you have no face to talk to us ہم تو دعائیں مانگ رہے ہو ہم تمہاری دور تمہارے ذکر مانگتے ہیں تم نے وہ قرآن ناسک کیا یا اس کی تلاوت کی تراوی میں سن لیا پورے رمضان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مان لیا کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جاگیر پار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائے ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی جاگیردار شریف النفس کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس یہ تو شاید ہوگا وہ کوئی کوئی ہوگا اکثروں کے ویست نہیں ہوگا ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے اونچے طبقے سے تھے اس بھی ایمان لے آئے تھے اونچے طبقے سے تھے اکثر و بیشتر تو نہیں اکثر و بیشتر تو ریزلٹ کریں گے رزلٹ کریں گے اسٹیٹس کو چاہیں گے وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہے ہمارے انٹرسٹ سے ویسٹرن انٹرسٹ ہمیں ان سے پرولیجز ملی ہوئی اس نظام سے نظام بدلے گا تو ہم گئے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ون حدیب سی ہے باسم شدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے دوسری آیت نہیں ہے یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عمارت ہے کہ انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں ورنہ نہیں انقلاب آتے اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے اس میں کوئی معذرت نہیں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار پیس اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا اپنا تصور ہے عدل انسانی کا ایک تصور ہے اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو لوگوں کا گھیراؤ کر رہے ہو انہیں آئسولیٹ کر رہے ہو سینکشن لگا رہے ہو کیوں کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے بادل و قسط پر مبنی ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں ہاں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے پڑے ہوئے اس میں یہ طاقت فراہم کرو دعوت دو لوگ جمع ہو اس کے لیے تن بندھن لگانے کا عہد کریں ان کی تربیت ہو محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں بارہ برس تک وہ آپ نے طاقت تیار کی ہے وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر بل لفظ ہو بالحق ہب کے الباطل فیل ہو ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے فیضا ہوا ذاہق یہی ہوا لیکن اس دوران میں اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانے دینی پڑیں گی تکلیفیں جھیلنی ہوں گی گھر بار چھوڑنے ہوں گے جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے یہ ہے انقلابی عمل والد الحدید فی ہے بات شدید ہم نے اتارا لوہا اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے ہتھیار بنتا ہے وہ منافع الناس لوگوں کے لیے کچھ اور منفاط بھی ہے اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے باقی یہ کہ چمٹا پھگنی اور توا بھی تم نے بنا لی ہے چلو کوئی بات نہیں اب تو وہ چمٹا پھکنی اور توے کا دور بھی گزر گیا بھلے ویاج امن گاہ منگن سہ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ ممادار بندے لوہے کی ہاتھ کو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود دین اللہ کا ہے اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں یا یو اللہ دین آ انصار اللہ اگر دین نافذ کرنا قائم کرنا فرض منصبی محمد الرسول اللہ کا ہے کل لی جو ان کے انصار بن گئے مددگار بن گئے وہ اللہ کے مددگار رسول کے مددگار یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکل کر اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ یہ جمع کا سیدھا ہے لقد ارسل رسولنا بل رسولوں کو بھیجا اور تین چیزیں دے کر بھیجا بینات کتاب اور میزان لقد ارسلنا رسولنا بل ایک ونزلنا معمول کتاب نمبر دو بل میزان نمبر تین تاکہ عدل پر قائم ہو حضور کے بارے میں اب آیت آئی ارسل بل بالہدا و دے دو چیزیں دے کر بھیجا تو اس لیے نہیں کیا مطلب بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں کتاب اور موجودہ ایک ہو گئے قرآن ہی موجودہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہ گئی ہیں الہدا اسی میں قانون ہے کتاب ہے اور یہی موجودہ ہے محمد رسول اللہ کا موجودہ یہ ہے ہاں میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے میزان عدل و قسط اب دین حق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجا ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر پچیس پر جو ہم نے پڑھ لی اب ایک سمجھئے زمینہ ہے اس میں کبھی میں پہلے اینٹی کلائمس کا لفظ استعمال کرتا رہا وہ مناسب نہیں ہے زمینہ ہے زمینہ کیا ہے شیطان نے ایک اور چال چلی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رسول کی محبت بہت ہو گئی آخرت کی طلب بھی ہو گئی اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات اس کا رخ بوڑ دیا رحمانیت کی طرف جاؤ خوب نفلیں پڑھو خوب تپسیاں کرو خوب عبادتیں کرو دنیا کو چھوڑو تاکہ دنیا میں میں ننگا ناچ ناچوں اور جو اللہ کے ماننے والے وہ جا کر گفاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کے تپسیاں کریں اس کی نفی ہو رہی ہے یہ راستہ نہیں ہے دین کا اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور دوسرا کیوں آیا لیکن یہ کہ منیسٹم جو ہے یہ خانقاہی نظام جو ہے کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا گئی اس میں کوئی شک نہیں ہسٹری آف کرسچین مونیسٹم یہ پوری پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے مسلمان میں ایمان باللہ ایمان بل پیدا ہو تو وہ دنیا کے مجھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے مجرد روزے رکھ رکھ کے رکھ رکھے رکھ رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو وہ پروڈکٹیو ہوگی اس سے باطل اور نا انصافی کا خاتمہ ہوگا اور تم کہیں خادکاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا زمین و آسمان کا فرق ہے یہی وجہ کہ اسلام میں بھی جب بادشاہ کا آ گئی ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ بڑھ گیا باقی اب جاؤ چلے کھینچو خان کہیں آباد کرو راج کرے گا خالصہ سلاطین گئے عمرہ ہوں گے راج وہ کریں گے ہاں تمہاری خانقاہ کو ہم ہم اتنے گاؤں دے دیتے ہیں اس کی آمدنی تمہاری خانقاہ پر صرف ہوگی جو تمہارے مریض وغیرہ ہیں اور وہاں لنگر چلتا رہے اس کے لیے کھانا ہو جائے لیکن یہ حکومت حکومت کے معاملات جو ہے ان کے بارے میں بات نہ کرنا یہ ہے وہ راستہ ٹیڑھا راستہ جو جو معروف جو ہم جانتے ہیں جن کو رسولوں کا معاملہ تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں دنیا سے بے رغبتی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا یہ تو ہے دین کا جوہر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے رہبانیت ہو جائے تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ بن باس لے لو تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو یہ نہیں دنیا کی مجھار میں رہو اور جہاد کی کبھی اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو نہ انصافی کا خاتمہ کرو عدل کو قائم کرو جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیٹھ ہوئی ہے بیٹھ خلافت کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک کمی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں اور جو کمی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں یہی بات کہی تھی حضرت صادم نے ابھی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ ہو ایرانیوں سے جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں حق پر چڑھا رہے ہیں فرمایا اللہ کا درسلنا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں مشن کیا ہے نخر جناس ظلمات الجہالت ایمان کے لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریخیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف وہ جور جوہر الملوم کے علا عدل الاسلام بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے مشناس کرے یہ ہمارا مشن ہے لہذا دیکھیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہید شروع ہوئی ولاقت ارسلنا روحن و ابراہیم ہم نے ہی بھیجا تھا روح کو بھی اور ابراہیم کو بھی وہ جالنا ہمن نبوت اول کتاب اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب حضرت روح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی لیکن ان کی نسل حضرت شام کی نسل بھی ہے حضرت حام کی نسل بھی ہے حضرت یافس کی نسل بھی ہے تو یقیناً حضرت نو اور حضرت ابراہیم کے مابین تو انبیاء اور رسول تینوں نسلوں میں آئے حام کی نسل میں بھی یافس کی نسل میں بھی شام کی نسل میں بھی قرآن مجید میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں اور حضرت ابراہیم چونکہ اب سے تقریباً پانچ ہزار برس قبل کے ہیں اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر تحقیق کا موضوع ہے لیکن ہم نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نسل سننا روحن و ابراہیم اب جالنا کی ضروری نبو و قبل کتاب اف محتدین و کثیر ام دن فاسکون اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں لیکن بہت سے کثیر جو ہے وہ فاسق ہیں یہ تمہید ہے کس بات کے لیے سم مکفا آسار و کفینا بھی سب نے مریم پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقشے قدم پر آسار ہی بے لینا آپ نے بہت سے رسول وقف فینا بے عیسا سب نے مریم اور پھر ہم نے بھیجا عیسائی مریم کو عیسائی مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے آ کہنا ہو انجیل اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت ابن مریم کو وجالنا بھی قلوب میں ندی رکھتا و رحمہ رحما اور ہم نے رکھ دیا پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی بڑی نرمی اور رحمت رافت اور رحمت رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے یہ رافت ہے اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے اس تکلیف کے ادارے کے لیے کوئی کوشش کرے گویا کہ یہ جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے ادھر کسی چیوٹی نے کاٹا اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں کسی چیز نے کاٹا فوراً وہاں سے حکم آیا اور جو مسلس ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہم نے کھینچ لیا انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے خود تسلیم کر رہے ہیں وہ جالنا قلوب عروب النزی نہ تباہ اور آفتوں اس کی وجہ کیا ہے حضرت عیسیٰ خود بہت و قلب تھے بہت نیک تھے اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چوری کر رہا ہے اسے کہا کیا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے نہیں نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا اچھا بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا حضرت عیسا کی اپنا مزاج ہر ایک کا اپنا مزاج لہذا وہی مزاج ان کے جو ہماری تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے رحمت رقت قلب شفقت لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف وہ تدا رہبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کی ایک شہ تو ہم نے رکھی ان کے دل میں رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی رافت اور رحمت تو بری شہ نہیں خود حضور کے لیے توبہ کی آخری آج میں آ چکا ہے نا سے رعف الرحیم بل مومنی میں رعوف الرحیم اہل ایمان کے حق میں آپ رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں رافت اور رحمت رافت اور رحمت بری شہ تو نہیں لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے اس کو کہا بدن وہ رحبانی رہبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کر لی ماں کٹمنا علیہم ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی تہوار اللہ ہم نے تو جو چارج فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی نظر تلاش کرو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے کشی خوشی انہیلیشن تپسیاں ریاضتیں رحبانیت ترک دنیا تجرب کی زندگی شادی بیاہ نہیں کرنی لیکن یہ غلط راستہ تھا اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے وقت ہوں لہن لگا بس جاہد اسی سبھی اللہ ہے ہم عالک مالفوزے کو یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے باطل کو بلیا بیٹ کرنے کے لیے حق کو غالب کرنے کے لیے جو ان کے خاتمے کے لیے عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے شخصیات جھیلو تکلیفیں برداشت کرو بھوک برداشت کرو فاقے برداشت کرو جان و مال کا نقصان برداشت کرو یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مڑ کر انہیں چلی جائے تاکہ یہاں تمدن کا میدان میرے لیے ننگا ناک میں ناچوں مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو آؤ کمانا آئے یہاں پھر ایک اور دوہرا جو کے اوپر چارج شیٹ ایک اور ہے پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا مجرد رہوں گا یہ تو آسان ہے اس کو نبھانا تو آسان نہیں اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے نتیجہ کیا نکلا وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی ذخیر کتابیں جو ہے ہسٹری آف کرسچین مونیسٹسم پر ان میں پڑھ لیجیے اب کیا ہوتا تھا کہنے کو راہب ہے اور راہب آئے ہیں اور زنا ہو رہا ہے حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے آخر فطرت کا راستہ ہے دریا کے آگے آپ بند مانگیں گے کیا کریں گے کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر وہ بند باندھ سکتے ہیں نا چلتے دریا میں کیسے بنا دیں گے وہ اسلام نے راستہ دیا ہے حلال راستہ ہے جائز راستہ ہے شادی کرو اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے جہاں وہاں قدر آ جائے گی حرام خوری ہوگی پانی کے آگے بہاؤ کریں گے پانی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا یہی ہوا مجھے جی میں ہو آج کی دنیا کے یا کوئی بھی ہو تو جن کے اسکینڈل کا اور کون بچا ہوا تو شاید کوئی ہوگا اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں انہیں کا ایک آدمی ہے شاہدہ شاہد میں نہ لیا جب فرائڈ جو ہے انہیں کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پورٹنٹ ہے موٹو انسان کا the most important motto in human being is sex حالانکہ غلط ہے یہ مغربی حکما کے میں سے کسی کی نظر کہیں جم گئی کسی کہیں جم گئی مارکس کو پیٹ نظر آیا معاشی جذبہ جو ہے انسان کا اس کو سیکس نظر آیا ایڈلر کو دی ارج ٹو ڈومینیٹ تفمک خود میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹوٹ ہیں سب ٹھیک ہے لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا فما راؤ رہا ریہ رعایت تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے اس کی حفاظت نہ کر سکے اس کا حق ادا نہ کر سکے اس کو نباہ نہ سکے جیسا کہ نباہنے کا حق تھا فات اجرا ہوں تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے یہ بھی مانی ہے یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بے سب سے پہلے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان ان میں ان کے لیے ان کا عجم ہے وہ کثیر امن منہ فاسقون لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسکوں پر مشتمل ہے یا یو اللہ یادین بے رسول اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو یا یو الدین عامن اہل ایمان مسلمانوں سے کتاب ہے اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو نقل کان رقم فی رسول اللہ اس وقت الحسن ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی شادیاں کی بھرپور زندگی گزاری ان کی اولاد بھی تھی کتنی بیٹی کتنی بیویاں تھیں ہاں اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جہد میں یہ اسوا ہے یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے یہ نمونہ ہے ان کی پیروی کرو لکڑ کان یا لکڑ رسول اللہ اس کو اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ چیز بھی تھی یہ چیز گن لی آپ نے فریش بنا لی آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی فیصلہ کر لیا کریں گے لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا اصل کیا ریشیو پروپورشن ایک چیز کتنی تھی دوسری کتنی تھی تیسری کتنی تھی اگر ریشیو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو رسوا تو ختم ہو جائے گا جیسے رکوے کے اندر چار دوائیاں ہیں ایک تولہ بھر ہے ایک ماسا بھر ہے ایک فرسی ایک بھر ہے اور آپ نے وہ چھٹانگ والے کو تولا کر دیا تولے کو چھٹان کر دیا تو اس کا شفا کے بجائے اس کا ہلاکت بن جائے گا تو محض بھی یہ ثابت کر دینا یہ ثابت ہے فلاں حدیث سے ثابت ہے یہ ایک بات ہے صحیح ہے لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے آپ کا جو رویہ ہے زندگی جو آپ نے گزاری ہے اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن کدھر تھی اس میں اب پرائرٹیز کس کو تھی کیا چیز تھی وہ پرائمری تھی کیا سیکنڈری تھی اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئی تو وہ سوال نہیں رہے گا وہ کچھ اور بن جائے گا لہذا یہاں زور جو ہے وہ عام رسول ہے اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمک تھی ایمان کی سابقہ ایمان کی ان کو پکار کر کہا جا رہا یا یوح اللہ میرو میرے ہی اللہ کو جو تم مانتے ہو پہلے سے اس کا تقوی اختیار کرو اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یو سے تم کفلین لین رحمت ہی تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر ان کے دوہرا آدر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی سورہ قصص میں آ چکا ہے نقو نور شور ابھی اب یہ دونوں کو کور کرے گا اگر تم نے رسول پر ایمان پختہ رکھا اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی تلاش کیجیے آپ حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا محض اقامت دین کی جد و جہد لیے تن من دھن لگا دینا یہ پہلا قدم ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کے ہم اس کا فیصلہ کریں پھر مرا رہے گا کس طریقے پر کریں وہ منہج اگر انقلاب نبوی کا نہیں ہے خلاف پیمبر کسے راہ مزید کہ ہرگز بمنزل بنزر نقاہد رسید اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے لہذا وہاں میں نہیں میرے شروع میں ہی جتنا یقین ہوگا کہ جا ہی جا آپ کو معلوم ہے جہاں میرا گمان ہوتا کہ یہاں تیل ہے کروڑ ہاں ارب ہا روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر تلاش کے لگا دیتے کہ نہیں یقین ہو کہ جا ہی جا اصل سے ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اصل سے ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منہج و منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھلے کلن جالنا من کم من شرحاجا ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں منہاج محمد کیا ہے اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو یا سن نہیں یوتھ رحمت ہی نور نبی و ندی القم و اللہ غفور الرحیم اور بخش دے گا پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے رخ سیدھا کر لے بحثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے ان توبہ تو اللہ اللہ یتوب قریب غفور الرحیم اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے تو میں نے جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس میں خطاب کا رخ جو اہل کتاب کی طرف بھی ہے اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے لے اللہ یا کتاب اللہ عالا فضل اللہ جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں لے اللہ میں لا زائد ہے مراد لے یا اگر تو وہ آیت صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل میں سے میں نے جو دوسرا رخ بیان کیا ہے اس سے سمجھیے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا راستہ ہے اب بھی ہے کھلا ہے آؤ محمد کے قدموں میں آؤ آؤ قرآن کی طرف آؤ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا اثار ابو کو تو جاننا جہنم منی کافری نہ حقیرہ اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے تم تھے لاڈلے تھے اس میں کوئی شک نہیں اب تم لاز دردا ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے اثار آسار تم خود نہ اور اگلی آیت کیا القرآن قرآن اقوام رحمت خدا مندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے یہاں سے داخل ہو یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے آؤ لے اللہ اعلیٰ معلوم کتاب تاکہ نہ یہ سمجھے اہل کتاب اللہ ضرور اعلیٰ شعین فضل اللہ کیا تو اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں پن فضلہ بھی یعنی لاز ہوتی ہے منگے شاہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ اللہ حضر فضل عظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفالی ویا کو ملایا تو الحکیم